میں سے ہر ایک کو ترکہ کا چھٹا حصہ ملے گا اور اگر اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے اور اس کے وارث اس کے باپ ماں ہیں تو اس کی ماں کو تہائی حصہ ملے گا اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا وراثت کی یہ تقسیم میت کی وسیعت کی تنفیز یا اگر اس پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگی تم نہیں جانتے کہ تمہارے آبا اور تمہارے لڑکوں میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہیں اس لیے اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کو نافذ کرو بے شک اللہ بڑا علم والا اور عظیم حکمتوں والا ہے یہاں سے احکام میراث کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت اور اس صورت کی آخری آیت ان سے اور ان کی تفسیر کے طور پر جو حدیثیں آئی ہیں ان سے علم فرائض مستمبت ہے آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے یعنی اگر کوئی شخص ایک لڑکا ایک لڑکی اور تین دینار چھوڑ کر مرتا ہے تو لڑکے کو دو دینار اور لڑکی کو ایک دینار ملے گا اور اگر دو یا زیادہ لڑکیاں ہوں اور کوئی لڑکا نہ ہو تو لڑکیوں کو دو تہائی ملے گا اور باقی مال اسبہ میں تقسیم ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں دو بہنوں کا حصہ دو تہائی مال بتایا ہے تو دو لڑکیاں بدرج اولا دو تہائی کی حقدار ہوں گی اور امام احمد ابو داود ترمزی اور ابن ماجہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربی کی دو لڑکیوں کے لیے دو تہائی مال کا فیصلہ کیا اور ان دونوں کی ماں کے لیے آٹھویں حصے کا اور جو بچ گیا وہ اسبا کو دے دیا اگر لڑکی ایک ہوگی تو آدھا مال لے گی اور باقی اسبا کو ملے گا اولاد کے ساتھ باپ اور ماں بھی ہوں تو باپ کو چھٹا حصہ اور ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو دوسرا چھٹا حصہ آصب ہونے کی حیثیت سے ملے گا اگر ورثہ میں صرف باپ اور ماں ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور باقی مال باپ کو ملے گا اور اگر باپ اور ماں کے ساتھ شوہر یا بیوی ہو تو شوہر آدھا مال لے گا اور بیوی کو چوتھائی اور ماں کو باقی مال کا تیسرا حصہ ملے گا جمہور علماء اور ایم اربا کا یہی قول ہے دوسری رائے یہ ہے کہ ماں کو پورے مال کا تیسرا حصہ ملے گا لیکن یہ قول ضعیف ہے تیسرا قول یہ ہے کہ اگر بیوی ہے تو اسے چوتھا حصہ ملے گا اور ماں کو پورے مال کا تیسرا حصہ اور اگر شوہر ہے تو شوہر کو پورے مال کا آدھا اور ماں کو باقی مال کا تیسرا حصہ ملے گا لیکن راجح پہلا قول ہے باپ اور ماں کی تیسری حالت یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ بھائی بھی ہوں چاہے سگے یا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے تو بھائیوں کو باپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن ایسی حالت میں ماں کو تہائی مال کے بجائے چھٹا حصہ ملے گا اور اگر باپ اور ماں کے علاوہ کوئی دوسرا وارث نہ ہوگا تو باقی مال باپ کو ملے گا جمہور کے نزدیک دو یا دو سے زیادہ بھائیوں کا ایک ہی حکم ہے اور اگر بھائی صرف ایک ہے تو ماں کو تہائی مال ملے گا اہل علم کا خیال ہے کہ بھائیوں کی موجودگی میں ماں کو صرف چھٹا حصہ اس لیے ملتا ہے کہ ان کا باپ ہی ان کی شادی اور دیگر اخراجات کا متحمل ہوتا ہے اس لیے ماں کے چھٹے حصے کے بعد باقی مال باپ کو مل جائے گا تاکہ ان بھائیوں کی پرورش و پرداخت پر خرچ کرے وراثت کی یہ تقسیم میت کی وصیت کی تنفیز یا اگر اس پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگی تمام علماء امت کا اجماع ہے کہ قرض کی ادائیگی وسیعت کی تنفیز پر مقدم ہے اور آیت میں وسیعت کو اس لیے مقدم رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی تنفیز میں سستی نہ کریں اور یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیز کے بعد ہی وراثت کی تقسیم ہوگی امام احمد اور ابن ماجہ نے سند صحیح کے ساتھ سعد بن الاطول سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ ان کا بھائی تین سو درہم چھوڑ کر مرا انہوں نے اسے ان کے بال بچوں پر خرچ کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی قرض میں گھرا ہوا ہے اس لیے پہلے اس کا قرض ادا کرو تم نہیں جانتے کہ تمہارے آبا اور تمہارے لڑکوں میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہیں اس لیے اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کو نافذ کرو میراث کے یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور وہی حکمتوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ ورثہ میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے اگر وراثت کی تقسیم تمہارے اوپر چھوڑ دی جاتی تو تم بغیر حکمت جانے اس کی تقسیم کرتے جو تمہارے لیے اور ورثہ کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوتا